حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کو بنا بنایا لشکر ملے گا انشاءاللہ اللہ تیاری کرنے جلسے جلوس کرنے اشتہار نکالنے لوگوں کو جا کے دعوت دینے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو دیوانے اپنے دلوں سے خونے جگر جلا رہے ہیں ایک ایک گلی میں جا جا کے حیا عالل جہاد حیا علی جہاد کہہ رہے ہیں مسجد افسا کرونا سنا رہے ہیں بابری مسجد کی آؤ فریاد سنا رہے ہیں نوجوانوں کو ڈسکو کلب سے کھینچ کے ٹریننگ سینٹر تک پہنچا رہے ہیں کل تک جس کے ہاتھ میں گٹار تھا آج اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے اور اس کا رخ انڈیا کی طرف ہے دشمنوں کی طرف ہے کافروں کی طرف ہے کل جو آپس میں لڑ رہے تھے آج کفار کے ساتھ برسرے پیکار ہیں یہ تبدیلی آ رہی ہے حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کر کوئی آ کے محفلیں نہیں سجائیں گے کوئی آ کے کوئی الٹے سیدھے کاموں میں نہیں پڑیں گے دجال کے ساتھ قتال کریں گے یہودیوں سے لڑیں گے تب ان کا ساتھ وہی دے سکے گا جو لڑ سکتا ہوگا جو مر سکتا ہوگا جو میدان کا دھنی ہوگا جو شہ سوار ہوگا جو گن چلانا جانتا ہوگا جو اصلے سے واقف ہوگا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہوگا جو موت سے عشق کرتا ہوگا بزدل تو بھاگ جائیں گے جس طرح آج کا بزدل ہمیں دہشت گرد کہتا ہے اس زمانے کا بزدل حضرت عیسیٰ کو دہشت گرد کہے گا نعوذ باللہ